سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے نماز پڑھی لیکن بھول گیا جس کی وجہ سے اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جفت رکعت پڑھی ہیں یا طاق آپ نے فرمایا میں اپنے آپ کو اس سے ڈراتا ہوں کہ شیطان تمہاری نماز میں تم سے کھیلنے لگ جائے تم میں سے جو آدمی نماز پڑھے اور وہ یہ نہ جان سکے کہ جفت رکعت پڑھ دی ہیں یا طاق تو وہ دو سجدے کر لے ان سے اس کی نماز کی تکمیل ہو جائے گی حدیث نمبر انیس سو تہتر مسنط احمد